مرشدی مرشدی محبی و محبوبی عارف اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ وکیل محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار لذت ذکر نام خدا ہے جمع لذت ذکر نام خدا ہے چمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا و دمن کہتے کہتے جنگل اور دمن کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پورا کریں لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشو دمن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشو دمن کی ہے جس نے جتنے تیرے نام پر کی ہے جس نے جتنے بن نام پر پا گیا پا گیا وہ بہارے وطن پا گیا پا گیا وہ بہار وطن کی ہے ن جتنے بینج رت نام پر کی ن جتنے بین نام پر پا گیا پا گیا وہ بہار وطن پا گیا پا گیا وہ وطن لگتے ذکر نام خدا ہے چمن اور وطن کی دنیا ہے دشتوں دن اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑتے اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اصل ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اے گناہوں اے ضروری گناہوں کو بھی چھوڑ دے ہے ضروری کو بھی چھوڑ دیں اب ہجرت نہیں صرف تر کے وطن اب ہجرت نہیں صرف تر کے وطن لگتے ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی ہے دشت و دمن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری حرمین شریفین کے لیے جدہ پہنچے تو جدہ میں گاڑی میں جب حضرت والا اور ان کے شہر سوار ہو گئے تو حضرت حضرت والا کے شہر نے فرمایا حضرت والا برطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی جلدی سے ایئر کنڈیشن چلاؤ کیونکہ سخت دور چل رہی ہے گرمی ہے جلدی سے ایئر کنڈیشن چلا تو انہوں نے کچھ ایئر کنڈیشن چلا دیا لیکن گاٹ گاڑی میں پھر بھی گرمی رہی تو حضرت نے فرمایا بھائی کیا بات ہے گاڑی ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی تو ڈرائیور صاحب جو تھے انجینئر انوار رف صاحب جو حضرت والا بالا رحمۃ اللہ جے کے خلیفہ بھی تھے اور عرض کیا کہ حضرت لگتا ہے کہ گاڑی کا کوئی شیشہ کھلا رہ گیا ہے تو دیکھا تو ایک طرف کا شیشہ کھلا ہوا تھا تو فوراً وہ شیشہ جب بند کیا گیا تو گاڑی کی تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو گئی تو حضرت والا دو رحمت اللہ نے اس سے سبق ارشاد اور میں دیکھو انسان کے پاس پانچ شیشے ہیں ہوا سے یہ اس کے پانچ شیشے ہیں جن سے وہ لذت درآمد کرتا ہے کوٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک شیشہ آنکھ کا ہے ایک کان کا ہے ایک زبان کا ہے ایک چھونے کی طاقت ہے اور ایک سونے کی طاقت ہے پانچ ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ہیں جب مسلمان ذکر کرتا ہے تو اس وقت دل دل میں اللہ کی یاد کا ایئر کنڈیشن چالو ہو جاتا ہے لیکن ساتھ میں وہ آنکھ کی کھڑکی کھول دیتا ہے کبھی زبان کی کھڑکی کھول دیتا ہے کبھی گانوں کی کھڑکی کھلی رکھتا ہے اس کی وجہ سے دل میں ٹھنڈک نہیں آ پاتی جو اخبارات اور ان کی ٹھنڈک جو اللہ کی یاد کی اللہ کا نام لینے کے اخبارات اور عبادات کی ٹھنڈک ہے وہ ضائع ہوتی رہتی ہے لہذا فرمایا کہ پانچ جو شیشے ہیں اگر اللہ اللہ کرو لیکن ساتھ میں یہ پانچوں شیشے چڑھا کے رکھو تب دل کے اندر کامل ٹھنڈک اللہ کی یاد کی ملے گی لہذا نگاہ سے کسی نامحرم کو مت دیکھو اور کسی امرت کو بھی نہ دیکھو اور زبان سے غیبت نہ کرو جھوٹ نہ بولو اور کسی کو تکلیف نہ دو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو استاد کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو بد کلامی نہ کرو گالی گلوچ نہ کرو کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس سے کسی کو اذیت ہو چاہے وہ بہن بھائی ہو چاہے ماں باپ ہوں اور چاہے وہ استاد ہو یا اور کوئی اپنے ہاں برابر ہی کا کیوں نہ ہو چھوٹا ہی کیوں نہ ہو کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس سے کسی کو تکلیف پہنچے کان سے جیوت نہ سنو غلط بات نہ سنو خلاف شریعت خلاف ہم بات نہ سنو اور گانے مت سنو اور کسی کی جو ہے وہ فضول اور لاؤ باتیں مت سنو یہ کانوں کا کانوں کے گناہ ہے اسی طرح سے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز کو مت چھو حرام چیزوں کو مت چھو ایسے ہی حرام خوشبو مت سونگو نہ غیروں کی خوشبو نہ نسوم بعض لوگوں کو ایک زمانہ ہو گیا لیکن جو ہے نگاہ بھی بچا رہے ہیں لیکن ساتھ میں چھپ چھپ کے جو ہے وہ باتیں بھی کر رہے ہیں تو یہ یہ چیز جو ہے اسی لیے کامل چین نصیب نہیں ہے اللہ اللہ سے محروم رہتے ہیں گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہے ضروری گنا چھوڑتے اپنی صرف تر کے وطن لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے نشو دمن یہ ہے پیغام سان آدے لو یہ ہے پیغام آو بادے سنو جانتے سو ہو گئے ستا منے کو میں دل ہے کیسا مگن دامنے کو میں دل ہے کیسا مگن یہ ہے پیمان آو سنو دامنے کو میں دل ہے کیسا مگن مل یتی پائے گا جتتے اولیاں دل یقین پائے گا اونیا جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن اس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن بلی باغ فتح اونیا جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن یہ لگن اللہ سے سچی لگن ہو اور کھانے پینے کی لگن نہ ہو اور دوسری آسائشوں کی سفارشوں کی مال کی یا کوئی جو ہے عہدہ حاصل کرنے کی یا کوئی نقصانی محبت نہ ہو بلکہ حقیقت میں بس اللہ اللہ ہی کو چاہتا ہو اور اللہ ہی کے لیے مشقت اٹھائے اور اللہ ہی کے لیے رہے تو پھر ضرور ضرور اس کو نسبت اولیا مل جاتی ہے لیکن جس کی جس کا ارادے اور نیت کھانے پینے اور گوسنے کی ہو یا کوئی اور ارادے ہوں کہ کوئی مجھے اس سے سفارش مل جائے یہاں سے کوئی تعلقات بن جائیں یا اور کوئی دل کے اندر کوئی بات چھپی ہوئی ہو جیسے اگر گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ ہم نے واقع حضرت نے سنایا کہ ان کے پاس ایک عرصے تک ایک صاحب رہے عالم رہے اور خوب ذکر تلاوت اور سر گزاری کی لیکن تھوڑے بہت عرصے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت مجھ کو کوئی اتنا عرصہ رہا مجھے کوئی نفع معلوم نہیں ہوا تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ جب یہاں آپ آئے تھے تو آپ کی کیا نیت تھی تو انہوں نے عرض کیا کہ میری نیت یہ تھی کہ میں کچھ عبادات کروں گا کچھ ذکر و تلاوت کروں گا اور آپ کی وقت میں رہوں گا تو آپ مجھے خلافت دے دیں گے تو میں بھی دین کا کام کروں گا تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ آپ کی نیت غیر اللہ تھی منصب کی نیت کرنا کسی قسم کی بھی نیت کرنا سوائے اس کے کہ میں اللہ والا ہو جاؤں سب کچھ غیر اللہ ہے فرمایا کہ اسی لیے آپ محروم رہے یقین پائے گا نسبت اولیاء جس کے دل کو لگی ہے خدا سے لگن لذتے ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دن ہے درد و شہر محبوب کا جہاں بھی کہیں شہر محبوب کا جہاں بھی کہیں اب کو کا سنا ہے وہی ہے وطن آنکھوں کا سنا ہے وہی ہے وطن شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں شہر محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں آج کو سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی تو میں کیا کہوں مدینے کی لذت کو میں کیا کہوں کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن کاش ہوتا مدینے میں میرا وطن مختلف محبوب ہوتے لوگ کوئی کسی کو محبوب کوئی کرنسی کو محبوب رکھتا ہے کوئی ملک کو محبوب رکھتا ہے کوئی کچھ اور چیزیں اس کے مقصد ہوتی ہیں محبوب محاوی ہوتے ہیں لیکن اللہ والوں کا کیا کون محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب سے بڑے محبوب اور ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت سے اللہ کی محبت ملے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مقام ہے کہ پھر مدینے کی لذت کیونکہ وہاں ہمارے محبوب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں چین محبوب ہوگا جہاں بھی کہیں آپ کا سنا ہے وہی ہے وطن آپ کا سنا ہے وہی ہے وطن پھر مدینے کی لذت میں کیا کہوں پھر مدینے کی لڑا تو میں کیا کہوں ہوتا مدینے میں میرا وطن کاج ہوتا مدینے میں میرا وطن ذکر نام خدا ہے چمن اور حق لکی دن میں کہوں دوست تم تم میں کہوں دوست زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد وطن زندہ باد وطن یعنی عاشقوں کا شہر اللہ والے عاشقوں کا شہر تو شہر محبوب یعنی مدینہ شریف شہر سر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے وطن کو ہم کیسے کہیں ہمارا تو دل وہاں ہے جگر وہاں ہے ہمارا محبوب تو مدینہ پاک میں ہے اس طرح میں کہوں دل سے ہے تو کس طرح میں تو زندہ باد وطن زندہ باد وطن وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے اے مدینہ نتی تجھ پہ ہو سب وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سب وطن اے وطن میں مگر مدینے میں ہے اے وطن میں مگر مدینے میں ہے اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سب وطن اے مدینہ فدا تجھ پہ ہو سد رتن ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دمن نیک لوگوں میں صاحب درد دل نیک لوگوں میں سال صاحب درد دل ہے چمن میں کوئی جی کے چمن ہے چمن میں کوئی جیز کے چمن یعنی نیک لوگوں نے نیک صحبتوں نے جو اللہ والا شہر ہو اللہ والا ہو جو اللہ کی محبت سیکھتا سکھاتا ہو یہ نیک لوگوں کے اندر رش کے چمن ہے نیک لوگ چمن ہیں تو یہ رش کے چمن ہے نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل نیک لوگوں میں ہو صاحب درد دل اے چمن میں کوئی جیسے جی کے چمن اے چمن میں کوئی جیسے جر کے چمن نیک لوگوں میں ہو سا دے درد دل اے چمن میں کوئی جیسے رو چمن کوئی جیسے رش میں چمن آپ کی روز شب ہے یہ کی آہوں کو روز و شب ہے یہ اک کی آہوں کو بخ روز میں شر مجھے درمیان بخش روز میں شر مجھے درمی روز شد میں اب تل کیا ہوگا روز شد میں اب تل کیا ہو گا بخش کے روز میں شرمجے درمی بخیر مجھے دل لگ کے نام خدا ہے چمن لذت کے نام خدا ہے چمن لذ تیر میں خدا ہے چمن اور پردیش میں تذکرہ وطن خلوت سے بڑی نعمت جلوت مال حق خلت سے بڑی نعمت ایک صاحب نے حضرت والا کو حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کی یہ اشعار سنا ہے یہ حضرت والا نے جو فرمایا جلوت مال حق یعنی اللہ تعالیٰ کے محبت میں آئے ہوئے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا تنہا رہنے سے بہتر ہے نیک صحبت جو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیک صحبت تنہائی سے بہتر ہے اور بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے ایک صاحب نے حضرت والا کو عزیز الحسن اللہ علیہ کی یہ مجھے دوست چھوڑ دیں مجھے دوست چھوڑ دیں سب کوئی مہرباں نہ پوچھے مجھے میرا رب ہے کافی مجھے کل جہاں نہ پوچھے شب روز میں ہوں مجدور اور یاد اپنے رب کی مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے مجھے کوئی ہاں نہ پوچھے والے نے کئی بار یہ اشعار سنے اس کے بعد اشار فرمایا کہ فاضر صاحب نے یہ اشعار غلبہ حال میں کہے ہیں لیکن غلبہ حال وقتی ہوتا ہے یہ کیفیت باقی نہیں رہتی اور اس کی دلیل یہ ہے کہ فاضر صاحب کا عمل ہمیشہ اس کے خلاف رہا فاضر صاحب ہمیشہ اپنے اللہ والے دوستوں میں رہتے اور اپنے اشعار سے خود بھی مست ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی مست کرتے تھے اور اپنے شہر کے عاشق تھے اگر حکیم الامت کے تمام مریدوں میں خواجہ صاحب سب سے بڑے عاشق تھے اگر حکیم الامت کے انتقال کے بعد بھی گوشہ تنہائی میں نہیں بیٹھے بلکہ اپنے دل کو بہلانے کے لیے اپنے پیر بھائیوں کے پاس جاتے تھے کبھی ایک پیر بھائی کے پاس کبھی دوسرے پیر بھائی کے پاس میرے شیخ حضرت شاہ الغنی صاحب پھول پوئی کے پاس بھی تشریف لائے تھے شیخ کی جدائی میں بے قرار رہتے تھے اور بھائیوں کو دیکھ کر تسلی حاصل کرتے تھے انسان سے ہے اس لیے ایک دوسرے سے مل کر اس کو تسلی ہوتی ہے لیکن شک یہ ہے کہ مناسبت ہو نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باب معراج شریف صفحہ نمبر چھپن پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو جب وہ مقام آیا جس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئی کیا کسی مقام میں کوئی دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے اور ستر ہزار حجاب آپ کو طے کرائے گئے جہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آوازیں منقطع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ محسوس ہوئی معلوم ہوا کہ گھبرانا بھی سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر بعض لوگ اپنے ان کو عادت ہوتی ہے گھبرانے کی کوئی بات بھی نہ ہو پھر بھی گھبراتے ہیں یہ گھبرانا ایسا گھبرانا سنت نہیں معلوم ہوا کہ گھبرانا بھی سنت ہے اس وقت ایک پکارنے والے نے حضرت ابو بکر صدیق کے لہجے میں آواز دی کہ ٹھہر جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ایک فرشتہ ابو بکر کی صورت کا پیدا کیا جو آپ کو ان کے لہجے میں پکارے تاکہ آپ کی وحشت اور گھبراہٹ دور ہو صحابہ تو بہت تھے لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آواز ہی میں فرشتے کی آواز کیوں سنائی گئی اللہ تعالیٰ خالق دل ہیں وہ اپنے نبی کے دل کو بہلانے کا سامان جانتے تھے کیا آپ کی جان پاک نبوت آپ کی جان پاک نبوت جان صدیق سے مانوس تھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے نبی کو سب سے زیادہ محبت اور مناسبت کس سے ہے اور میرے نبی سے سب سے زیادہ محبت کس کو ہے اس لیے فرشتے کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں پیدا فرما کر ان کی آواز سنائی گئی تاکہ آپ کی وحشت دور ہو کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یار تھے اور بچپن کے ہی تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کوئی انسان و غریب انسان کو غریب پیدا کیا گیا ہے اور غریب کیوں پیدا کیا تاکہ اپنے ذوق کو دیکھ کر ہمیں پکارے اپنی یاد کے لیے ہم نے ہم نے ضعیف پیدا کیا اپنی یاد کے لیے ہمیں ضعیف پیدا کیا لیکن ضعیف ہوتے ہوئے تو ہمارا یہ حال ہے کہ ان کو یاد نہیں کرتے اگر کہیں قوی ہوتے تو پھر تو بالکل ہی قابل ہو جاتے اور مجبور کا سیوا کیوں نازل کیا کیونکہ ضعیف ہونا ایک نقص ہے اور ضعیف پیدا کرنے کی نسبت عظمت شان الہیہ کے منافق ہے اس لیے مجبور کا سیوا نازل فرمایا بس جب ہم ضعیف ہیں تو گھبراہٹ ہونا بھی لازمی ہے بس جب تمہیں گھبراہٹ محسوس ہو تو کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے مناسبت ہو مناسبت ہوگی تو دل بہل جائے گا کیونکہ وہ بھی انسان ہے اور تم بھی انسان اور انسان انسان سے مانوس ہوتا ہے جب میری والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو ان کا خاندان ان کی چار پائی اور ان کی چیزیں دیکھ کر میرا دل رونے لگتا تھا تو میں دل بہلانے کے لیے کراچی سے دور اپنے بعض اللہ والے دوستوں کے پاس چلا گیا معلوم ہوا کہ دل صرف اللہ والوں کی صحبت میں بہلتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مناسبت ہو انسانوں میں باخدا رہنا تنہائی سے بہتر ہے عطائے نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ غار ہیرا میں رہے لیکن عقائے نبوت کے بعد پھر آپ کا غار ہیرا میں جانا ثابت نہیں جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پھر آپ کار نبوت میں مشغول ہو گئے اسی طرح نسبت عطا ہونے کے بعد کوئی صاحب نسبت تنہا نہیں رہتا اس کا ذوق پھر یہ ہو جاتا ہے جو میں نے اشعار میں بیان کیا ہے میری زندگی کا حاصل میری نیز کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا میری زندگی کا حاصل میری جیس کا سہارا تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ اپنا اخلاق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو نامال کی توفیق نصیب فرمائے جن سے اللہ ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست فرما دیجیے اور ہم کو تقوا کامل نصیب فرما دیجیے اللہ ہم سب کو کامل بنا دیجیے اور جلد فرما لیجیے اور جلد فرما کر اور گیا اسے یقین چھت انتہا ہم سب کو عطا فرما دیجیے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عادل مستمر عطا فرما دیجیے رزق کی تنگی میں جو پریشان ہیں اللہ ان کی روزی میں برکت عطا کرنا اللہ اللہ الحسان البابا کے درست نسبت نصیب فرما دی اور جو بھی مقاصد حسن ہیں اللہ تعالیٰ سب مقاصد میں بامراد فرما دے مقاصد حسن میں بامراد فرما دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کوئی جگہ ایسی عطا فرما دے جہاں کچھ زیادہ وقت کے لیے اللہ کی محبت میں آنے والے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں اللہ تعالیٰ نصیب فرما نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ